انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لا چکے تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں بدلتا رہتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو دو